ہود نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں